نے یہ قرآن ہمیں کس لیے دیا تھا کیا یہ قرآن استنجے کے لیے آیا ہے رشیا میں رشیا کے سپاہیوں نے اسی قرآن کے ساتھ استنجا کیا آج دنیا کی کسی عدالت میں چلے جاؤ جج صاحب سے کہو کہ جج صاحب تم مسلمان ہو ایس ڈی ایم صاحب تم مسلمان ہو مجسٹریٹ صاحب تم مسلمان ہو میرا فیصلہ اس قرآن کی روشنی میں کر دو وہ کہے گا مولوی اس قرآن کو یہاں اس کی نہیں چلتی مسلمانوں مر جاتے تم اس قرآن کو تو اتنا رسوا نہ کرتے اتنا زلیل نہ کرتے رب کی سائد کو یاد رکھتے مملم یا کم بیمان ضل اللہ فولہ کا حمل کا فرون جو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے مطابق عدالتی نظام نہیں چلاتے فیصلہ نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں ہوتے قرآن کو دکے دے کے نکال دیا گیا ہر چوتھے دن کہا جاتا ہے کہ مسجد بھی گرائیں گے مدرسہ بھی ہم گرائیں گے